اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم computer architecture and assembly language programming پچھلے لیکچر میں جیسے میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو پچھلا لیکچر ہمارا جو تھا وہ مینلی اسٹوریج ڈیوائسز کو ذرا را طریقے سے ہینڈل کرنے کا تھا بالکل یعنی لوور لیول کے اوپر جا کر کے ان کی فزیکل پیرامیٹرس کے ساتھ ہم اسے ایکسس کر رہے تھے آج کا لیکچر جو ہے ہمارا وہ تھوڑا وہی یعنی ہمارا سیکنڈری اسٹوریج لیکن اس کا ایک لاجیکل ویو جو ہے وہ ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے لاجیکل ویو سے میری مراد کیا ہے لاجیکل ویو سے میری مراد ہے کہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ہماری اسٹوریج ڈیوائس کو کس طریقے سے دیکھتا ہے آپریٹنگ سسٹم ہماری اسٹوریج ڈیوائس کو ہمیشہ آرگنائز کرتا ہے فائلز کی فارم میں ٹھیک ہے نا ہر چیز جو ہے وہ ایک فائل بن جاتی ہے اس کے اندر اس فائل کے اندر ہمارا ڈیٹا ہوتا ہے یہ جو ڈائریکٹریز ہم دیکھتے ہیں نا یہ بھی ان ایسنس ڈسک ڈیسک کے اوپر فائل ہی ہوتی ہے ایک اسٹوریج ایریا ہوتا ہے جس کے اندر کچھ خاص قسم کا ڈیٹا پڑا ہوتا ہے ڈائریکٹریز اور نارمل فائلز میں صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ ڈائریکٹریز کے اندر ڈیٹا ایک خاص فارمیٹ میں پڑا ہوتا ہے جو کہ ہر فائل میں اس طریقے سے نہیں ہوتا تو اگر ہم آپریٹنگ سسٹم کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہیں کہ آپریٹنگ سسٹم کس طریقے سے ہماری اسٹوریج ڈیوائس کو مینج کر رہا ہے تو بنیادی طور پر جو چیز ہمارے پاس رہ جائے گی وہ یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ آپریٹنگ سسٹم فائلز کو کس طریقے سے مینج کرتا ہے ڈاس جو ہے وہ اپنی تمام تر سروسز چاہے وہ فائل کی ہوں چاہے وہ میموری کی ہوں چاہے وہ کسی بھی چیز کی ہوں وہ تمام تر سروسز جو ہیں وہ اپنی انٹ ٹوینٹی ون کے ذریعے ایکسپورٹ کرتا ہے انٹ ٹوینٹی ون کے ذریعے آپ کو وہ ایکسس دیتا ہے کہ آپ جو بھی ریکویسٹ اس سے کریں گے اس کے مطابق وہ ایکٹ کرے گا اور آپ کی ریکویسٹ کو پورا کرے گا جو فائل سے ریلیٹڈ اس کی سروسز ہیں ان کا ایک بریف لسٹ جو ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس فائل سے ریلیٹڈ کیا کیا سروسز ڈاس کے اندر موجود ہیں یہ پہلی سروس ہے جو آپ سمجھیے کہ فائل سے ریلیٹڈ کریٹ فائل ٹھیک ہے نا یہ اے ایچ میں آپ تھری سی ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ تھری سی نمبر جو ہے یہ کریٹ فائل کی کمانڈ سمجھ لیجئے جو ہم ڈاس کو دے رہے ہیں سی ایکس کے اندر فائل ایٹریبیوٹس ہوں گے یہ فائل ایٹریبیوٹس کیا ہے یہ ایک ٹیبل کے اندر آپ کو ریفرنس میں مل جائے گا اس کی ہمیں ڈسکشن اس وقت نہیں کرتا D S colon D X یہ پیئر جو ہے یہ بنیادی طور پہ پوائنٹ کرے گا ایک ایسی اسٹرنگ پر وہی ایس کی اسٹرنگ ہوگی جو null terminated ASCII string یعنی جس کے آخر میں زیرو پڑا ہو جو نارمل سی کی جس طرح کی اسٹرنگ ہوتی ہے اس طرح کی اسٹرنگ ہوگی اور اس کے اندر فائل نیم ہوگا ٹھیک ہے یہ تین پیرامیٹر بیسیکلی رادر دو پیرامیٹر آپ اسے پاس کرتے ہیں اس سروس کو ایک فائل ایٹریبیوٹ اور ایک فائل نیم ٹھیک ہے اور سروس نمبر 3 سی ہے یہ فائل کریٹ کر دے گا اگر ریٹرن پر کیری فلیگ اگر کلیئر ہے کیری فلیگ زیرو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سکسیسفل ہو گئی ہے یہ کریشن اس صورت میں جو اے ایکس رجسٹر ہے اس کے اندر فائل ہینڈل ہوتا ہے یہ فائل ہینڈل کیا چیز ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں اگر کیری فلیگ سیٹ سیٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس فائل کی کریشن میں کوئی ایرر آئی ہے اور اے ایکس میں ایرر کوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے کیا ایرر کوڈ ہے وہ بھی آپ کو ریفرنس کے اندر نظر آ جائے گا کہ وہ جو ٹیبل ہے اس کے ایرر کوڈز کا ٹھیک ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے گا دوسری جو سروس ہے ہمارے پاس وہ ہے تھری ڈی ٹھیک ہے سروس تھری ڈی یعنی ایچ میں ہم تھری ڈی رکھ کر کے اگر کال کریں تو یہ ہے اوپن فائل یہ اوپن ہے ایگزٹنگ فائل یعنی اگر فائل موجود ہوگی تو اوپن ہو جائے گی اگر فائل موجود نہیں ہوگی تو ایرر آئے گی ٹھیک ہے اس کے پیرامیٹرز بھی مور اور لیس اسی طرح ہیں اے ایچ کے اندر آپ نے سروس کوڈ ڈالنا ہے تھری ڈی اے ایل کے اندر ایکسس اینڈ شیئرنگ ہے ٹھیک ہے آپ اس فائل کو کیسے کھولنا چاہتے ہیں شیئربل کھولنا چاہتے ہیں ریڈ اونلی ایکسس چاہتے ہیں رائٹ ریڈ رائٹ ایکسس چاہتے ہیں کس طرح کی ایکسس چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو ریفرنس میں ٹیبل کے اندر اس کے مختلف کمبینیشن مل جائیں گے D S colon D X یہ پوائنٹر جو ہے بالکل اسی طریقے سے ایک ایس ایس کی کی نل ٹرمینیٹڈ اسٹرنگ کو پوائنٹ کرے گا ٹھیک ہے جو کہ فائل نیم ہے جس کو آپ کھولنا چاہتے ہیں کیری فلگ کلیئر ہوگا اگر اوپن سکسیسفل ہوئی ٹھیک ہے اس صورت میں اے ایکس میں فائل ہینڈل ہوگا اور اگر کیری فلگ سیٹ ہو جائے تو پھر اے ایکس کے اندر ایرر کوڈ ہوگا وہ ایرر کوڈ کس چیز کو ریفر کرے گا وہ بھی جیسے میں نے بتایا یہ میں اب ریپیٹ نہیں کروں گا وہ اب آپ اس کو ریفرنس کے اندر دیکھ لیجئے گا اس کے بعد ہے ہمارا three E service three E یہ ہے کلوز فائل ٹھیک ہے نا کلوز فائل میں آپ اس کو جو پیرامیٹر بھیجتے ہیں وہ کسی آلریڈی اوپنڈ فائل کا فائل ہینڈل ہوتا ہے وہ نمبر جو کہ آپ نے اوپن یا کریٹ کی کمانڈ سے ابھی آپ کو ملا ہے ٹھیک ہے اس فائل کو اگر آپ کلوز کرنا چاہیں تو بی ایکس رجسٹر کے اندر یہ نمبر ڈال کر کے آپ تھری ای e کا فنکشن کال کریں گے تو یہ فائل آپریٹنگ سسٹم کلوز کر دے گا ٹھیک ہے اس میں سمپل ہے کہ اگر کیری فلیگ کلیئر اگر یعنی کلیئر ہے تو کوئی ایرر نہیں آئی اور اگر کیری فلیگ سیٹ ہے تو پھر ایرر آئی ہے اگلی جو ہے ہمارے پاس وہ ہے ریڈ فرام فائل ٹھیک ہے نا وہ ہے اے ایچ میں آپ ڈالیں گے service number read from file بی ایکس کے اندر آپ فائل ہینڈل ڈالیں گے یہ وہ فائل ہینڈل ہوتا ہے جو کہ کریٹ یا اوپن کے کال کے ذریعے آپ کو ریٹرن ہوا ہوتا ہے یہ آپ بتائیں گے کیونکہ آپ کو بتانا ہے کہ کس فائل سے آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ ایک وقت میں کئی فائلز کھول سکتے ہیں جس فائل سے آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس فائل کا آپ نمبر دیں گے اور اس کے بعد سی ایکس میں آپ دیں گے number of bytes to read ٹھیک ہے کتنی بائٹس آپ اس فائل سے پڑھنا چاہتے ہیں پڑھنے کی صورت میں D S colon D X یہی پوائنٹر جو ہے یہ ایک بفر ایریا کی طرف آپ کو اس کا ایڈریس دینا ہے ٹھیک ہے یہ پیئر جو ہے segment colon offset pair یہ ایک بفر ایریا بتائے گا جس بفر ایریا میں اس فائل سے پڑھا گیا ڈیٹا جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم آپ کو ٹرانسفر کرے گا کیری فلیک کا بالکل وہی کنڈیشن ہے ٹھیک ہے اگر وہ سیٹ ہے کیری فلیگ سیٹ ہے تو کوئی ایرر آئی ہے اگر کیری فلیگ کلیئر ہے تو کوئی ایرر نہیں آئی اگر ایکس میں جو ریٹرن اس کے اندر آتا ہے وہ ایکس میں number of bytes actually read ٹھیک ہے یعنی بعض صورتوں میں یہ ہے کہ آپ نے جیسے فائل سے کہا ہے اسے کہ ایک ہزار بائٹس پڑھے ٹھیک ہے لیکن فائل میں اب رہی سے کوئی پانچ سو بائٹس گئی ہیں تو آپ کی ریکویسٹ تو وہ پوری کرے گا لیکن چونکہ وہ ہزار بائٹ نہیں پڑھ سکتا لہذا ریٹرن میں آپ کو ایکس میں بتائے گا کہ ہزار بائٹ تھی نہیں فائل میں باقی بچی پانچ سو گئی تھی تو وہ پانچ سو پڑھ کر کے وہ آپ کو واپس کر دے گا اگر یہ اس میں زیرو ریٹرن کرے تو اس کا مطلب ہے کہ اینڈ آف فائل ہے ٹھیک ہے نا یعنی فائل ختم ہو چکی ہے فائل کے اندر مزید کوئی ڈیٹا نہیں ہے پڑھنے کے لیے اگلی جو ہے ہمارے پاس وہ ہے رائٹ ٹو فائل ٹھیک ہے یہ اے ایچ میں سروس نمبر فورٹی ہیکس جو ہے رائٹ ٹو فائل ہے بی ایکس اسی طریقے سے فائل ہینڈل جو ہے وہ ہولڈ کرتا ہے سی ایکس میں number of bytes to write ہے اور ڈی ایکس کو لن ڈی ایکس یہ اس بفر کو پوائنٹ کر رہا ہے جس بفر میں وہ ڈیٹا پڑا ہوا ہے جس ڈیٹا کو آپ لکھنا چاہتے ہیں رائٹ ٹو فائل کے اندر یعنی یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ رائٹ اس جگہ پر ہوگی جس جگہ پر اس وقت فائل کا پوائنٹر ہے ٹھیک ہے نا جہاں فائل کا پوائنٹر ہوتا ہے رائٹ اس جگہ کے اوپر ہوتی ہے سمپلی اسی طریقے سے کیری فلگ اگر کلیئر ہے تو پھر ایکس میں number of bytes actually written ٹھیک ہے جتنی بائٹس کے اصل میں لکھی گئی ہیں اور یہ نارملی وہی ہونی چاہیے جتنی کی بائٹس آپ نے ریکویسٹ کی ہیں اور اگر کیری فلگ سیٹ ہے تو پھر کوئی ایرر آئی یہ اگلی سروس ہے فورٹی ون ایچ ٹھیک ہے یہ ہے ڈیلیٹ فائل ڈیلیٹ فائل میں ایک تو آپ سروس نمبر دیتے ہیں دوسرے آپ D S colon D X کے اندر بالکل اسی طریقے سے ایس کی زی فائل نیم یعنی null terminated ASCII string دیتے ہیں جو کہ اس فائل کا نام ہوتا ہے جسے آپ ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ بھی اسی طریقے سے کیری فلیگ کے تھرو کنٹرول ہوتا ہے اگر ریٹرن پر کیری فلیگ زیرو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیلیشن ہو گئی ہے اگر سیٹ ہے تو ایرر آئی ہے اگلی یہ جو ہے ذرا دلچسپ سروس ہے فورٹی ٹو ایچ اسے ہم کہتے ہیں ایل سیک ٹھیک ہے سیک یعنی فائل کے پوائنٹر کو کہ فائل میں اس وقت کرنٹلی ہم کس جگہ پر ہیں ٹھیک ہے اس پوائنٹر کو کنٹرول کرنا اس کو آگے لے جانا پیچھے لانا ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا رائٹ کے ریلیشن یا ریڈ کے ریلیشن میں دونوں میں جو ریڈ ہوتی ہے جیسے وہ بھی کرنٹ فائل پوائنٹر سے ہوتی ہے اور جو رائٹ ہوتی ہے وہ بھی کرنٹ فائل پوائنٹر سے ہوتی ہے تو جس جگہ پر میں جا کے خاص طور پر لکھنا چاہتا ہوں وہاں پر پوائنٹر کو لے کے جانا یہ سیک کے آپریشن سے ہم کرتے ہیں 42H ٹو ایچ اس کا سروس نمبر ہے ٹھیک ہے اے ایل میں ہم بتاتے ہیں origin of move origin of move جو ہے یہ یہ اصل میں یہ چیز آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ جو آپ نے ڈسپلیسمنٹ دی ہے جتنا آگے پیچھے آپ نے پوائنٹر کو موو کرنا ہے یہ جو نمبر آپ نے دیا ہے یہ نمبر کہاں سے کیلکولیٹ کیا جائے گا اسٹارٹ آف دی فائل سے ٹھیک ہے اگر زیرو زیرو دیں گے تو یوں سمجھو کہ جیسے ایبسلیوٹ موو ہوگی from the start of the file اگر زیرو ون دیں گے تو ریلیٹو موو ہوگی from the current file position یعنی کرنٹ فائل پوائنٹر جس جگہ پر ہے اس سے وہ اتنی بائٹ آگے یا پیچھے چلا جائے گا اگر زیرو ٹو دیں گے تو ایبسولوٹ موو سمجھیے اسے from the end of file calculation ہوگی کہ اینڈ آف فائل سے کتنا اب تو پیچھے ہی کی طرف ہم جا سکتے ہیں تو کتنا پیچھے جانا ہے اینڈ آف فائل سے ٹھیک ہے نا بی ایکس میں فائل ہینڈل ہوتا ہے C X colon D X کے اندر ایک بتیس بٹ کا سائنڈ نمبر ہوتا ہے یعنی اس میں پوزیٹو نمبر اور نیگیٹو نمبر دونوں دیے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے ریلیٹو میں میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اگر اس میں آپ نیگیٹو نمبر دیں گے تو پیچھے چلے جائیں گے اگر پوزیٹو نمبر دیں گے تو آگے چلے جائیں گے ٹھیک ہے نا ریٹرن پر یہ سروس جو ہے D X colon A X اس بتی یہ بتیس بٹ کا پیئر بن گیا آپ کا D X colon A X اس میں وہ آپ کو بتاتی ہے کہ نئی فائل پوزیشن جو ہے وہ from the start of the file یہ ہمیشہ from the start of the file آتی ہے ٹھیک ہے وہ from the start of the file کیا ہے نئی پوزیشن ٹھیک ہے اگر کیری فلیگ آپ کا سیٹ ہے تو پھر ایرر ہو گئی اور اگر کیری فلیگ آپ کا کلیئر ہے تو سکسیسفل ہو گیا سیکھ اس کے بعد ایک یہ سروس ہے جی جو اس کا کوئی بہت زیادہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ تو نہیں ہے لیکن یہ یہ دلچسپ سروس ہے فورٹی تھری زیرو زیرو ٹھیک ہے یعنی اس کے اندر اے ایچ میں فورٹی تھری اور اے ایل میں زیرو زیرو ہونا چاہیے گیٹ فائل ایٹریبیوٹس ٹھیک ہے کہ یہ جو جس فائل کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں وہ جو میں نے آپ کو ڈائریکٹری انٹری کے اندر جو ایٹریبیوٹ بائٹ دکھائی تھی بنیادی طور پر وہ ایٹریبیوٹ بائٹ اس کے اندر وہ ریٹرن کرتا ہے D S colon D X میں وہی null terminated ASCII string جو ہے وہاں پہ آپ فائل نیم دیتے ہیں وہ فائل نیم جس کا کہ آپ ایٹریبیوٹ لینا چاہتے ہیں ریٹرن پر کیری فلیگ اسی طریقے سے ہے اگر کلیئر ہے تو پھر سکسیسفل ہے اور سی ایکس میں فائل ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ان فائل ایٹریبیوٹس کے کیا مانی ہے وہ آپ کو ریفرنس کے اندر مل جائیں گے یہ جو آپ ٹیبل نمبر دیکھ رہے ہیں یہ راف براؤن کے ریفرنسز کا ٹیبل نمبر ہے اس کے اندر یہ چیز آپ کو مل جائے گی اگلی جو بالکل اسی کا میٹ سروس جو ہے وہ 4301 یہ سروس ہے چینج فائل ایٹریبیوٹ یا سیٹ فائل ایٹریبیوٹ ٹھیک ہے نا سی ایکس کے اندر آپ نئے فائل ایٹریبیوٹ دیتے ہیں D S colon D X میں آپ null terminated ASCII string وہ فائل نیم دیتے ہیں جس کے کہ آپ ایٹریبیوٹ چینج کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا اس سروس کے ذریعے آپ کسی بھی فائل کو ہڈن کر سکتے ہیں ہائٹ کر سکتے ہیں ان ہائٹ کر سکتے ہیں ریڈ اونلی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ریڈ رائٹ کیپیبل کر سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ اس سروس کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں یہاں پہ ایک دو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتا دوں فائل میں جو آپ نے چیز دیکھی ہے آپ نے استعمال تو بہت کیا ہوگا جب آپ پروگرامنگ کر رہے ہوں گے تو اگر آپ نے فائلنگ پروگرامنگ میں پڑھی ہے تو فائل اوپن کلوز یہ وہ تمام چیزیں وہ آپ نے دیکھی ہوں گی انہیں سروسز کے تھرو آپ کی ہائی لیول لینگویجز جو ہیں فائل کھولتی ہیں اور اس کا ڈیٹا جو ہے وہ آپ کو ٹرانسفر کرتی ہیں سب سے پہلا سوال جو ہے یہ کہ فائل کو اوپن کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اصل میں اگر میں یعنی جنرل بات کروں تو فائل کو اوپن کرنے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ مجھے فائل کی پوزیشن جو ہے ایک دفعہ میں نے اسے کھول لیا اس کے بعد ڈاس خود جو ہے وہ فائل کی پوزیشن کے اوپر دھیان رکھتا ہے کہ فائل کا پوائنٹر جو ہے اس کے اندر پہلی بائٹ پر ہے دوسری بائٹ پر جب میں اوپن کرتا ہوں سب سے پہلے جب میں اوپن کرتا ہوں تو ہمیشہ فائل پوائنٹر پہلی بائٹ پر ہوتا ہے جو زیرو ایتھ بائٹ ہوتی ہے فائل کی اس کے اوپر ہوتا ہے پھر اس کے بعد اگر میں نے اسے موو کر دیا ہے آگے تو یہ ریکارڈ فائل یعنی ڈاس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے کہ جو جو اوپن فائلز ہیں ٹھیک ہے ان سب کے اپنے اپنے پوائنٹر جو ہیں وہ کہاں پر ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اگر فرض کیجئے میں نے ایک دو تین چار فائلیں کھولی ہیں تو کسی میں میرا پوائنٹر کہیں ہوگا کسی میں کہیں ہوگا یہ پورا ریکارڈ مینٹین کرنا جو ہے یہ آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے یہی وجہ ہے بنیادی طور پر کہ ہر فائل کو جس کو وہ اوپن کرتا ہے اس کو وہ ایک ہینڈل نمبر ایلوکیٹ کرتا ہے یہ جو ہینڈل میں نے آپ کو بتایا نام سے اس فائل کو مینٹین کرنا ایک تو کمبرسم ہے ٹھیک ہے مشکل ہے نام بڑے بھی ہوتے ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں تو وہ پورا اس کا حساب کتاب رکھنا لہٰذا وہ پہلی کال پر ہی اس نام کو ایک نمبر میں کنورٹ کر کے آپ کو دے دیتا ہے یہ نمبر جو ہے اس فائل کے لیے یونیک ہوتا ہے یہ دوسری کسی فائل کا فی الحال یعنی اس رن میں یہ نمبر نہیں ہوگا اگر میں اوپن کرتا چلا جاؤں فائلز تو دوسری فائل کا نمبر یہ نہیں آئے گا لہذا اب یہ فائل اس نمبر سے آئیڈینٹیفائی ہوگی یہ نمبر جو ہے اسے ہم فائل ہینڈل کہتے ہیں یہ اس کے اور کوئی معنی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اب فائل کو نام سے میں نے ریکویسٹ کی ہے اور وہ نام ایک نمبر میں کنورٹ ہو کے میرے پاس آ گیا ہے اب میرے لیے ایزی ہو گیا ہے اس کو ریفر کرنا اس کی جو کمبسم نام والی جو ورتھ کی پرابلم اور یہ تمام چیزیں ہیں وہ اب ختم ہو گئی اب میرے پاس ایک نمبر ہے اس نمبر سے میں اس کو کال کر سکتا ہوں اور اسی نمبر کے انڈر ڈاس جو ہے وہ اس کا یہ اسٹرکچر پورا جو ہے مینٹین کرے گا کہ اس کی فائل کا پوائنٹر کہاں پر ہے کس جگہ پر ہے اسے آگے پیچھے موو کرنا ہے تو وہیں سے وہ ریفرنس لے گا اس کے بعد فائل پوائنٹر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بنیادی طور پہ لاجیکل کرنٹ پوزیشن میری جو لاجیکل کرنٹ پوزیشن ہے فائل کے اندر ٹھیک ہے فائل بہت بڑی ہے فرض کیجیے لیکن میں اس کے پہلے دو سو بائٹ چھوڑ کر کے اور آگے تین سو بائٹ پڑھنا چاہتا ہوں تو میں پہلے سیکھ کروں گا پوائنٹر موو کروں گا دو سو بائٹ پر اور پھر وہاں سے آگے ریڈ کی کمانڈ دوں گا تین سو بائٹ کی ٹھیک ہے اور اس طریقے سے میں رینڈملی اس فائل میں جہاں چاہوں اپنے پوائنٹر کو آگے پیچھے موو کر کے اور جتنا چاہوں اس میں سے ڈیٹا جو ہے وہ میں ریڈ کر سکتا ہوں یہ بنیادی طور پہ فائل پوائنٹر کا فنکشن ہے اور اس کے کنٹرول کی جو میں نے آپ کو سروسز بتائی ہیں ٹھیک ہے وہ سروسز جو وہ وہ اس کا مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں بہت سمپل ہے اس میں بہت زیادہ آپ کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے مطلب یہ یہ بس آپ جتنا یہ ہے اتنا ہی ہے ٹھیک ہے اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں ہے کہ ایک نمبر کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے نام میں اسے دیتا ہوں وہ اس کے اگینسٹ مجھے ایک یونیک نمبر ریٹرن کر دیتا ہے اب وہ یونیک نمبر یعنی جو فردر ریفرنس کے لیے میں وہ نمبر استعمال کرتا ہوں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کئی پاسپورٹ آفس میں جاتے ہیں یا آپ کمپلینٹ فون کر کے آپ کمپلینٹ رجسٹر کراتے ہیں آپ نے وہ لمبی چوڑی کمپلینٹ رجسٹر کرائی اس کے کراس اس نے آپ کو ایک نمبر دے دیا کہ جناب یہ آپ کا کمپلینٹ نمبر ہے آئندہ ریفرنس کے لیے آپ یہ کمپلینٹ نمبر استعمال کیجیے ٹھیک ہے نا تو وہ کیا ہوا کہ اس ایک نمبر کے انڈر اب اس کمپلینٹ کا پورا ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا ہو گیا تو بالکل یہی فنکشن جو ہے فائل ہینڈل کا ہوتا ہے جب ڈاس اسے کھولتا ہے تو اس کو ایک نمبر میں کنورٹ کر دیتا ہے اور آپ کو بتا دیتا ہے کہ for further reference use this number جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ جو ہم ریڈ کے لیے کال کریں تو اس میں ہم فائل ہینڈل دیتے ہیں ٹھیک ہے رائٹ کے لیے کال کریں فائل ہینڈل دیتے ہیں ایٹریبیوٹ کے لیے کال کریں جس طریقے سے بھی آپ اس کو کال کریں گے اس میں آپ فائل ہینڈل کا ریفرنس دیتے ہیں ایک اور چیز یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ڈاس جب کسی پروگرام کو رن کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ ایسے سمپل یہ بہت سمپل پروسیس نہیں ہے اس کے اندر وہ ایک چیز بناتا ہے پروگرام کے لیے پروگرام کے بعض ریفرنسز کے لیے ایک ڈیٹا اسٹرکچر کریٹ کرتا ہے پروگرام سے پہلے اسے ہم کہتے ہیں پروگرام سیگمنٹ پریفکس ٹھیک ہے یہ انریلیٹڈ چیز نہیں ہے لگ تو رہی ہوگی کہ جیسے بالکل انریلیٹڈ ہے لیکن یہ ان ریلیٹڈ نہیں ہے اس کو جوائن ہمیں آگے کرنا ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے اس کو میں ابھی تھوڑا سا آپ کو بس اس کا بہت بنیادی تعارف ہی کراؤں گا ٹھیک ہے اس کا اس کے اندر ایک چیز ہے جسے میں استعمال کرنا چاہ رہا ہوں یہ پروگرام سیگمنٹ پریفکس جو ہے اس کے اندر کچھ انفارمیشن ہوتی ہے جو کہ ڈاس اپنے لیے رکھتا ہے اس میں کچھ انفارمیشن ہوتی ہے جو ڈاس پروگرام کو پاس آن کرتا ہے جی۔ فی الحال میری دلچسپی جو ہے یہ اس ڈیٹا سے ہے کہ جو ڈاس پروگرام کو پاس آن کرتا ہے آپ نے کئی چیزیں کہ پروگرام آپ رن کرتے ہیں جیسے اگر ویسے ہی دیکھا جائے تو مختلف پروگرامز کو آپ argument command line argument pass کرتے ہیں نا جیسے اگر میں مثال دوں جو کہ اتنی ٹرو مثال نہیں لیکن اس وقت میرے ذہن میں بس وہی مثال آ رہی ہے کہ اگر آپ ڈائر کی کمانڈ دیتے ہیں نا ڈائر سلیش پی ٹھیک ہے اب یہ پیج وائز آپ کو ڈائریکٹری دکھاتا ہے ٹھیک ہے یہ جو سلیش پی ہے ٹھیک ہے یہ کمانڈ لائن پیرامیٹر ہے جیسے آپ کہتے ہیں ایریز ٹھیک ہے اسٹار ڈاٹ اسٹار خطرناک کمانڈ ہے کبھی استعمال مت کیجیے گا یہ جو اسٹار ڈاٹ اسٹار ہے ایریز تو کمانڈ کا نام ہو گیا ٹھیک ہے اسٹار ڈاٹ اسٹار جو ہے یہ کمانڈ لائن پیرامیٹر اور آپ لوگوں کو اپنے کمپائلیشن کے اندر اور بہت ساری چیزوں کے اندر یہ کمانڈ لائن پیرامیٹر آپ نے استعمال کیے ہوں گے یہ جو کمانڈ لائن پیرامیٹرز ہیں یہ command line parameters DOS program کے لیے اس کے پروگرام سیگمنٹ پریفکس میں رکھ کر تب وہ پروگرام کو انووک کرتا ہے ٹھیک ہے نا اسے چلاتا ہے پروگرام سیگمنٹ پریفکس پہلے بناتا ہے اس کا کوڈ لا کر کے اس کے ساتھ یوں رکھتا ہے ٹھیک ہے نا اب اس کے اندر اس نے کمانڈ لائن پیرامیٹر ہیں پروگرام سیگمنٹ کا ایڈریس جو ہے یہ فکس ہوتا ہے with relation to the program it یعنی اگر پروگرام کا سی ایس آپ کو معلوم ہے تو سمجھیے کہ اس کا پروگرام سیگمنٹ پریفکس بھی آپ کو معلوم ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے حساب سے وہ اس کا پی ایس پی بنا کر آپ کو کنٹرول ٹرانسفر کرتا ہے اب اگر پروگرام کو یہ کمانڈ لائن پیرامیٹرز درکار ہوں تو ان کمانڈ لائن پیرامیٹرز کی ایک خاص جگہ ہوتی ہے پروگرام سیگمنٹ پریفکس میں اس جگہ کے اوپر یہ لکھے ہوتے ہیں بالکل اس طرح جس طرح کے یہ کمانڈ لائن پہ آپ نے دیے ہوں اب یہ کمانڈ لائن کے اندر یہ جو یہ جو اسے ہم کمانڈ ٹیل کہتے ہیں ٹھیک ہے نا کمانڈ ٹیل جو ہے اس میں وہ نام نہیں ہوتا جیسے اگر میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اریز اسٹار ڈاٹ اسٹار جو ہے تو اریز یہ یہ چیز نہیں ہوتی کہ جس سے انوکیشن ہوئی ہو ٹھیک ہے صرف اسٹار ڈاٹ اسٹار جو ہے وہ کمانڈ لائن پیرامیٹر کے طور پہ پروگرام سیگمنٹ پریفکس میں رکھ کر کے ڈاس جو ہے وہ پروگرام کو کنٹرول ٹرانسفر کرتا ہے اگر آپ کو یاد ہو اور آپ کو یقیناً نہیں یاد ہوگا بلکہ تقریباً حفظ ہو گیا ہوگا اس وقت تک تو ہر پروگرام جو ہم نے لکھا ہے اس کے اوپر ایک کمانڈ ہم نے دی ہے آرگ ون ہنڈریڈ ہیکس ٹھیک ہے یہ جو ون ہنڈریڈ ہیکس ہم نے دیا ہے یہ اصل میں جو دو سو چھپن بائٹس اوپر ہم نے خالی چھوڑی ہیں یہی دو سو چھپن بائٹس ہیں جہاں پر کہ ڈاس پروگرام سیگمنٹ پریفکس بناتا ہے کام فائلس کے لیے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو بھی کمانڈ لائن کے اوپر آپ پیرامیٹر دیتے ہیں پروگرام کو وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس جگہ پر پڑا ہوتا اس کا تھوڑا سا فارمیٹ میں بتاتا ہوں جو اوپر ڈاس کی اپنی ہے وہ ڈیٹیلز آپ کو ملیں گی ریفرنس کے اندر اس کی پوری ڈیٹیل کے ہر پیرامیٹر کون سا ہے لیکن میں اس وقت اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں صرف آپ کو اس پیرامیٹر کے بارے میں بتاؤں گا کہ جس میں میں اس وقت انٹرسٹڈ ہوں ٹھیک ہے نا اس کی جو پہلی ایک سو اٹھائیس بائٹس ہیں ان کے اندر وہ ڈاس اپنے لیے کچھ چیزیں بناتا ہے ٹھیک ہے اس میں فائل کنٹرول بلاکس ہیں اور ٹرمینیٹ اور کنٹرول بریک ہینڈلر وغیرہ وغیرہ کافی ساری چیزیں اس کے اندر ہیں وہ وہ, وہ اپنے لیے بناتا ہے اور جو بعد کی ایک سو اٹھائیس بائٹس ہیں دو سو چھپن میں سے یہ وہ ایریا ہے جو کہ پروگرام کے لیے وہ بناتا ہے ٹھیک ہے نا اسی اس ایریا کے اندر ایک ہی چیز ہوتی ہے اور وہ ہے کمانڈ ٹین یعنی یوں سمجھیے کہ جو جو جو زیرو سے لے کر کے پی ایس پی کا زیرو سے لے کر کے اور سیون ایف تک کا جو ایریا ہے ٹھیک ہے یہ پہلی ایک سو اٹھائیس بائٹس یہ ڈاس کے لیے ہے اور ایٹ زیرو سے لے کر کے اور onwards F F hex تک جو ایریا ہے وہ آپ کا کم یعنی پروگرام کے لیے وہ دیا گیا ہے یہ پورا کا پورا ایریا جو ہے اس کے اندر کمانڈ ٹیل آپ کی پڑی ہوتی ہے سو کمانڈ ٹیل جو آپ دے رہے ہیں یعنی کمانڈ لائن پیرامیٹر دے رہے ہیں وہ میکسیمم ایک سو ستائیس بائٹ لمبی ہو سکتی ہے اس کا فارمیٹ بڑا سادہ ہے فارمیٹ اس کا اس طریقے سے ہے کہ جو پہلی بائٹ ہے پہلی بائٹ کے اندر اس کمانڈ ٹیل کی لینتھ پڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا سمپل بات ہے پہلی بائٹ میں کمانڈ ٹیل کی لینتھ ہے اور اس کے آگے کمانڈ ٹیل اٹ ہے ٹھیک ہے وہ تمام کیریکٹر جو کہ آپ نے کمانڈ ٹیل پر ٹائپ کیے انکلوڈنگ دا کیریج ریٹرن لیکن لینتھ میں کیریج ریٹرن شامل نہیں ہوتا ٹھیک ہے ذرا تھوڑا سا اس کا آپ کو ایکسپلینیشن بھی دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو ذرا ذہن میں اچھی طرح سے آ جائے یہ آپ پورے پی ایس پی کا یہاں پر جو ڈائگرام سی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ایک سو اٹھائیس بائٹس جو ہیں اس میں ڈاس انفارمیشن ہے اور یہ ڈفرینٹ جو چیزیں ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں لیکن میں ان, ان, اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا آخری جو ایک سو اٹھائیس بائٹس ہیں اس کے اندر آپ کی کمانڈ ٹیل ہے اس کا پہلا جو کیریکٹر ہے پہلا جو بائٹ ہے اس کے اندر number of characters in command tail یعنی count of characters in command tail ہے اور آگے وہ کمانڈ ٹیل اٹ سیلف ہے وہ تمام کیریکٹر جو ہم نے کمانڈ ٹیل پر ٹائپ کیے تھے وہ the الانگ return مگر یہ جو ہے یہ کمانڈ کا جو کاؤنٹ ہے یعنی ایٹی پر جو بائٹ ہے اس کے اندر یہ کیریج ریٹرن شامل نہیں ہوتا اب اگر تمام چیزوں کو ذرا ایک کوک اس میں دیکھیں تو کچھ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ بیسک ہمارے file operation read write open close اور سیک ٹھیک ہے نا یہ فی الحال ریفرنس کے لیے یہ ہمارے پاس یہ فائل آپریشن ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو اصل جو بتایا وہ پی ایس پی اصل نہیں بتایا آپ کو یہ بتایا کہ جو کچھ ہم کمانڈ لائن پر لکھیں گے وہ ہمیں ڈاس دے گا اصل مقصد اتنا ہے کہ جو کمانڈ لائن کے اوپر ہم لکھیں ٹھیک ہے وہ چیز ہم پڑھ سکیں اور اس چیز کو ہم انٹرپریٹ کر سکیں ٹھیک ہے اب یہ دو چیزوں کے کمبینیشن سے بنیادی طور پر فائلنگ کے کچھ بیسک آپریشنس کو دکھانے کے لیے ایک پروگرام ہم نے لکھا ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ کو دو فائلز کو کمپیئر کر کے بتائے گا اب یہ دو فائل ظاہر ہے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ انہیں اوپن نہ کریں دونوں کو الگ الگ آپ کو اوپن کرنا ہے اور اوپن کرنے کے بعد آپ انہیں ریڈ کریں گے ریڈ کر کے آپ انہیں کمپیئر کریں گے یہ جو نام ہے دونوں فائلوں کے جنہیں ہمیں کمپیئر کرنا ہے وہ ہم نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کمانڈ لائن سے پروگرام کو پاس کیا تاکہ اسی اسی دوران میں آپ کو کچھ تھوڑا سا پی ایس پی وغیرہ اور کمانڈ لائن کے بارے میں بھی بتا دیا جائے تو ایک ہل پہلے تھوڑی سی ڈسکرپشن جو ہے وہ میں آپ کو پروگرام کی دکھاؤں گا اور اس کے بعد پھر وہ پروگرام ہم چلا کے دکھائیں گے اس پروگرام سے کوئی بڑی آؤٹ پٹ تو جو ظاہر ہے نہ ہمارا مقصد ہے نہ آپ کا مقصد ہے صرف آپ کو فائلنگ کے بیسک جو کمانڈس ہیں ان کو دکھانا اور ان کو استعمال کرنے کا جو مختلف طریقے ہیں ان کو ظاہر کرنا مقصود ہے یہ ہمارا پروگرام ہے اس پروگرام میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دو فائلس کو کمپیئر کرتا ہے اس لیے مجھے دو فائل نیم درکار ہیں ٹھیک ہے نا تو یہاں پر میں نے کچھ جگہ بنائی ہے دو فائل نیم کو رکھنے کے لیے دو فائل نیمز کو رکھنے کے لیے یہ فائل نیمز اصل میں میں پڑھوں گا جو کمانڈ ٹیل ہوگی اس پروگرام کی وہاں سے مجھے یہ یہ فائل نیمز جو ہیں یہ مل جائیں گے لیکن بجائے اس کے کہ میں پی ایس پی کے اندر انہیں چینج کروں میں ان کی ایک کاپی اس جگہ پر بنا کر اس کے اندر جو تبدیلی مجھے کرنی ہوگی وہ میں کروں گا تو یہ دو بفرز جو ہیں یہاں پہ فائل نیم کے لیے ہیں اس کے بعد دو ورڈ مجھے چاہیے جو کہ دو فائلیں میں کھولوں گا تو ڈاس مجھے دو ہینڈل ریٹرن کرے گا یہ دو ہینڈل محفوظ رکھنے کے لیے یہ دو ویریبلز یہاں پر میں نے ڈیفائن کیے ہیں ورڈ ٹائپ کے اس کے بعد یعنی ایک اپنے اندازے اندازہ کہہ لیجئے کہ میں نے اندازن چار چار کے کا بفر جو ہے وہ بنایا ایک وقت میں میں چار کے ایک فائل سے ریڈ کر کے ٹھیک ہے انہیں ان چار کے کے دو بفرز کو کیونکہ مجھے دو بفرز چاہیے ایک فائل ون کے لیے ایک فائل ٹو کے لیے دونوں بفرز میں فائل کا ڈیٹا رکھ کر کے ان کو میں آپس میں کمپیئر کروں گا اس کے نیچے جو آپ یہ لسٹ دیکھ رہے ہیں یہ ڈفرینٹ میسجز ہیں کہ جو ڈفرنٹ کنڈیشنز کے اندر مجھے آؤٹ پٹ کرنے ہیں اپنی فیملیئر جو ڈاس کی سروس ہے پرنٹ اسٹرنگ کی اس کے ذریعے اب یہ ہمارا پروگرام جو ہے یہ شروع ہوتا ہے یہاں پہ ہمارا یہ پروگرام شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر چیز کو ہم نے ذرا تھوڑا سا سمپل رکھا ہے چونکہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ دو فائل نیمز ہمیں پاس آن کرے گا ٹھیک ہے تو ایک فائل نیم اور دوسری فائل نیم کے درمیان ظاہر ہے کہ ایک اسپیس ہوگی تو پروگرام سیگمنٹ پریفکس میں جو کہ ہمارے کرنٹ سی ایس کے اندر ہی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ زیرو ایڈریس سے آنورڈ جو ہے پی ایس پی ہے ون ہنڈریڈ ہیکس تک تو یہ ایڈریس ڈی آئی کے اندر ڈال کے زیرو نہیں بلکہ جہاں سے ہماری اسٹرنگ شروع ہو رہی ہے ٹھیک ہے ایٹی ٹو ہیکس ٹھیک ہے یہاں سے ہماری اسٹرنگ شروع ہو رہی ہے ایٹی ہیکس پر وٹھ پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے ایٹی ون ہیکس پر جو پہلی اسپیس ہے وہ ہوگی جو کہ بیسیکلی کمانڈ نیم کو اور کمانڈ ٹیل کو جدا کر رہی ہے ٹھیک ہے وہ ایٹی ٹو ہیکس پر ہوگی اور اس سے آن یعنی ایٹی ون ہیکس پر ہوگی اور پھر ایٹی ٹو ہیکس سے آن ورڈ ہماری کمانڈ ٹیل ہوگی تو اس کے اندر میں نے صرف اتنا کیا ہے کہ میں اس کے اندر اسپیس سرچ کر رہا ہوں کیونکہ اسپیس جو ہے وہ سیپریٹر ہوگا دو فائل نیمز کے درمیان اور وہ سمپل اسٹرنگ انسٹرکشن ریپینی اسکیس بی کے ذریعے میں نے اسپیس سرچ کی ہے اگر اس کے اندر مجھے اسپیس نہیں ملتی تو اس کا مطلب ہے کمانڈ ٹیل کا فارمیٹ صحیح نہیں ہے اور میں ایرر کنڈیشن جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیتا ہوں اگر مجھے اسپیس مل جاتی ہے تو یہاں پہ ایک سمپلسٹک اپروچ ہم نے یہ رکھی ہے کہ اس اسٹرنگ یعنی اسپیس سے آنورڈ آگے دوسرا دوسری فائل کا نام ہے اس سے پیچھے پیچھے جو ہے وہ پہلی فائل کا نام ہے تو جب یہ ہمیں ورتھ مل گئی تو یہ پوری جو ورتھ بنی ہے اس ورتھ کو میں اٹھا کے اپنی فائل نیم ون میں کاپی کر لیتا ہوں اسٹرنگ ون کو فائل نیم ون میں کاپی کر لیتا ہوں اور اس کے آگے جو جو یعنی وہ کرنے کے بعد ایک زیرو احتیاطن لکھ دیتا ہوں اس جگہ پر تاکہ وہ نل ٹرمینیٹڈ ہو جائے ٹھیک ہے یہی کام اس سے آن ورڈ میں فائل نیم ٹو کے لیے کرتا ہوں اس کو بھی اسی طریقے سے اٹھا کر کے جو اب میرا میرا بفر نمبر ٹو ہے اس کے اندر لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو بھی نل ٹرمینیٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں اسے کمانڈ دیتا ہوں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تھری ڈی اوپن فائل ٹھیک ہے نا اب اوپن میں نے کیا فائل نمبر ون اور اوپن میں نے کیا فائل نمبر ٹو دونوں صورتوں میں میں نے ایرر چیک کیا ہے پہلی کمانڈ دینے کے بعد اگر کیری آ گئی ہے تو ایرر ہے اگر کیری نہیں آئی تب میں گیا ہوں یعنی میں نے جمپ اف ناٹ کیری کیا ہے اوپن ٹو یعنی اگر یہ یہ فائل اوپن ہو گئی ہے تو پھر تو مجھے کچھ یعنی اگلی فائل کو اوپن کرنا چاہیے اگر یہ فائل اوپن نہیں ہوئی تو پھر ایک ایرر جو ہے وہ جنریٹ ہو گئی ہے دوسری فائل کو اسی اصول کے تحت میں نے کھولا ہے ٹھیک ہے دوسری فائل کو کھولنے کے بعد وہی چیز وہی ایرر چیکنگ میں نے لگائی ہے یہاں پر بھی کہ اگر کیری آ گئی ہے تو پھر تو میں آگے پروسیڈ نہ کروں اور ایرر ڈکلیئر کر دوں اگر کیری نہیں آئی تو پھر میں آگے پروسیڈ کروں اگلا جو کام ہے وہ یعنی اور ان دونوں کالس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہینڈل مجھے ملا ہے وہ ہینڈل میں نے پہلے اوپن کے کیس میں ہینڈل ون کے اندر اور دوسرے اوپن کے کیس میں ہینڈل ٹو کے اندر میں نے اس کو اسٹور کر دیا اس کے بعد ریڈ لوپ ہے ہمارا ٹھیک ہے اس کے اندر انٹ کا ریڈ فائل کا میں جو فنکشن ہے اس کو کال کر رہا ہوں پرائمیٹرز اسی طریقے سے ہیں بی ایکس کے اندر ہینڈل ہے اور سی ایکس کے اندر کاؤنٹ ہے فور زیرو نائن سکس کا ڈی ایس کو چونکہ خود ہی اسی جگہ پر پوائنٹ کر رہا ہے لہذا اس کو میں نے انیشلائز نہیں کیا ڈی ایکس کے اندر بفر ون کا میں نے ایڈریس دے کر کے سروس کال کر لی ہے اس کے نیچے دوسری فائل کو اسی طریقے سے میں نے کھولا ہے اسی طریقے سے کھولنے کے بعد ریڈ کیا ہے دوسرے بفر کے اندر اور وہی ایرر چیکنگ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ہماری اس میں موجود ہے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کہیں بھی فائلنگ کریں تو اس کے اندر ایرر چیکنگ ضرور کریں کیونکہ اگر یہ ایرر چیکنگ آپ نہیں کریں گے تو پروگرام جو ہے وہ ان ایکسپیکٹڈلی بیہیو کریں گے آپ کے اس کے بعد چیک ہے ہمارا چیک بہت سمپل ہے ٹھیک ہے آپ نے جو ہماری اسٹرنگ انسٹرکشن کی انسٹرکشن کے اندر ایک انسٹرکشن جو میں نے آپ کو پڑھائی تھی کمپیئر اسٹرنگ بائٹ ٹھیک ہے اس کمپیئر اسپرنگ بائٹ کو میں نے یہاں پر استعمال کیا ہے تو ایک انسٹرکشن کے ذریعے میں پورا کا پورا بفر جو ہے وہ آپس میں کمپیئر کر لیتا ہوں اس کے نیچے تھوڑی سی لاجک ہے جو کہ آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اگر وہ ڈفرینٹ ہوں گے تو ظاہر ہے کہ کاؤنٹ سے پہلے پہلے بریک آ جائے گی اور اگر کاؤنٹ سے پہلے بریک آ گئی ہے تو پھر ہم جو ہے وہ بتا دیں گے کہ بھائی یہ ڈفرینٹ ہے فائلز اگر کاؤنٹ پورا کا پورا ہو گیا ہے تو پھر یہ فائلز جو ہیں وہ برابر ہیں یعنی یہ بفرز جو ہیں وہ برابر ہیں یہی سمپل اس کا لاجک ہے یہ لاجک چلتا رہتا ہے اس وقت تک جب تک کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر وہ فائل کے آخر میں ہوگا تو requested number of bytes read کر کے وہ ریٹرن نہیں کرے گا مجھے تو اے ایکس کے اندر جو نمبر پڑا ہوا ہے اگر وہ فور زیرو نائن سکس نہیں ہے جو کہ ریڈ کے نتیجے میں مجھے بتاتا ہے کہ بھائی ایکچوئل بائٹس ریڈ کتنی ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ فور زیرو نائن سکس جو ہے وہ ایکس میں نہیں ہے تو فائل جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور مجھے آگے پروسیڈ کرنے کی ضرورت نہیں اور اگر ابھی تک یہاں پر میں حفاظت سے پہنچ گیا ہوں تو یہ دونوں فائلیں برابر ہیں اور اگر اس کے درمیان میں کسی قسم کا کوئی فرق ہوتا تو میں اس کے پہلے والے چیک کے اندر ہی یہاں سے نکل کر کے اور ڈفرینٹ کا میسج دے کر کے وہ ایگزٹ کر جاتا تو یہ بیسیکلی ہمارا سمپل لاجک ہے اس کے نیچے جو کمانڈز ہیں ایک تو پرنٹ کرنے کے لیے ہے یہاں تک چونکہ مجھے پتہ لگ چکا ہے کہ یہ یعنی سیم ہے یا ڈفرینٹ ہے لہذا سمپل پوائنٹر میرا ڈی ایکس چونکہ میں ڈی ایکس کے اندر پوائنٹر رکھ رہا ہوں اپنی اسٹرنگ کا اگر وہ سیم کا پوائنٹر ہے اس کے اندر تو سیم پرنٹ ہو جائے گا اگر اس کے اندر ڈفرینٹ کا پوائنٹر ہے تو ڈفرینٹ پرنٹ ہو جائے گا اس جگہ پر آ کر آ, اس کے نیچے سمپلی میں ان دونوں فائلس کو ہینڈل کے تھرو کلوز کر دیتا ہوں اور کلوز کرنے کے بعد میں ایگزٹ کر جاتا ہوں اب اگر اس پروگرام کو ہم ایگزیکیوٹ کریں ٹھیک ہے تو کمانڈ دیتے ہیں اگر ہم میں ایک ہی فائل نیم جو ہے اس کے اوپر دو یعنی دو جو فائل نیم مجھے کمانڈ لائن پر سے پاس آن کرنی تھی وہ میں ایک ہی فائل نیم اگر دے دوں تو وہ مجھے یہ بتا دیتا ہے کہ فائلز آر سیم اور اگر میں ڈفرینٹ فائلز دے دوں ٹھیک ہے تو وہ مجھے بتا دیتا ہے کہ فائلز آر ڈفرینٹ ٹھیک ہے تو اس کے اندر یہ اس نتیجے پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ لاجک بھی آپ کو دکھا دی اور فائل اوپن اور ریڈ اور کلوز یہ تین بیسک فنکشن جو ہیں یہ بھی ہم نے آپ کو اس پروگرام میں کر کے بتا دی تو یہ آپ نے جو ورکنگ دیکھی فائل کو نارملی اوپن کرنے کی اور ریڈ کرنے کی اب ایک دلچسپ سروس یہاں پر اور ہے وہ جو ہے وہ کسی فائل کے اندر سے کوئی دوسری فائل ایگزیکیوٹ کرنے ٹھیک ہے نا یعنی میں ایک فائل چلا رہا ہوں اس فائل کے اندر سے میں دوسری فائل ایگزیکیوٹ کر دوں یہ آپ لوگوں نے شاید اپنے ہائی لیول کے لینگویجز کے اندر ایگزیک کی کمانڈ جو ہے وہ دیکھی ہو وہ ڈاس لیول کے اوپر اسمبلی لینگویج لیول کے اوپر وہ کس طریقے سے استعمال ہوتی ہے اس کے بارے میں اب تھوڑی سی ہم ڈسکشن کرتے ہیں ایگزیکیوشن جو ہے ایگزیک جسے ہم کہتے ہیں آ, یہ بنیادی طور پہ کرتا یہ ہے کہ میموری کے اندر یعنی ایک پروگرام لوڈ ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے نا وہ پروگرام ایک دوسرا پروگرام لوڈ کر لیتا ہے میموری میں اور کنٹرول جو ہے وہ اس پروگرام سے یعنی جس نے اسے لوڈ کیا ہے اس پروگرام سے وہ آگے آ, اس پروگرام کو ٹرانسفر کر دیتا ہے ڈاس جسے ابھی لوڈ کیا گیا ہے اس میں جو ٹرم استعمال ہوتی ہے جو پہلا پروگرام جس نے کہ کال کیا ہے ایگزٹ کال کیا ہے ٹھیک ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ پیرنٹ ہے ٹھیک ہے اور جو دوسرا پروگرام جو کہ ابھی اس ایگزٹ کے نتیجے میں لوڈ ہوا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ چائلڈ ہے ٹھیک ہے اس کمانڈ کو دینے کا کیا طریقہ ہے اس پہ تو میں ابھی آپ سے گفتگو کرتا ہوں ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں یہاں پر ہیں بلکہ میں کہوں گا کہ چھوٹی نہیں ہے ذرا سمجھنے والی ہے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جب ڈاس کوئی پروگرام لوڈ کرتا ہے تو ساری اویلیبل میموری جو ہے وہ اس پروگرام کو دے دیتا ہے اگر تمام میموری اس پروگرام کو دے دی جائے اور اس کے بعد ہم ڈاس سے کوئی یعنی اس طرح کی کوئی درخواست کریں کہ بھائی آپ ایک نیا پروگرام لوڈ کر کے اسے چلا دیجئے تو ڈاس جب اپنی میموری کو چیک کرتا ہے کہ اس کے پاس اویلیبل میموری کتنی بچ گئی ہے تو ظاہر ہے چونکہ وہ ساری کی ساری میموری اس پروگرام کو دے چکا ہے تو وہ آپ کو یہ جواب دے گا کہ جناب میرے پاس تو کوئی میموری ہے ہی نہیں پروگرام رن کرنے کے لیے میں اسے لوڈ کہاں کروں جو کچھ تھا وہ تو میں نے آپ کو دے دیا ٹھیک ہے اب میرے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کمانڈ کو کرنے سے پہلے ہمیں میموری کے ساتھ کچھ تھوڑی ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی یہاں اس چیز کو لانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو میں ایک تو یہ فائل کی ایگزک جو ہے اس کو ذرا سمجھاؤں کیونکہ یہ دلچسپ چیز ہے اور دوسرا یہ کہ آپریٹنگ سسٹم میموری کو کس طریقے سے مینیپولیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی ایک تھوڑا سا ٹچ جو ہے وہ یہاں پر آپ کو میں دے دوں تو بیسیکلی آپ کو ذرا سلائیڈ پر میں یہ جو دو تین کمانڈز ہیں ان کی ڈیٹیل دکھاتا ہوں ٹھیک ہے ان کو وہاں پر میں ایکسپلین کرتا ہوں اس کے بعد پھر ہم اسے ایگزیکیوٹ کر کے بھی دیکھیں گے اس کو استعمال کر کے بھی دیکھیں گے کہ ان کے استعمال سے کس کس قسم کی چیزیں جو ہے وہ ہو جاتی ہیں یہ تھوڑی ڈیٹیل ہے جو لوڈ اینڈ اور ایگزیکیوٹ ا پروگرام ایگزیک اس کو ان شارٹ ہم ایگزیک کہتے ہیں یہ ڈاس اینڈ ٹوینٹی ون کا فنکشن فور بی جو ہے یہ اس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے اس میں کئی طریقے سے لوڈنگ ہو سکتی ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم پروگرام کو لوڈ کریں اور اسے ایگزیکیوٹ کریں یعنی یہ دونوں چیزیں ایک ہی کمانڈ کے اندر ہم اسے کہہ دیں دوسرا یہ ہے کہ ہم کسی پروگرام کو لوڈ کریں لیکن ہم اسے ایگزیکیوٹ نہ کریں ٹھیک ہے اس کے اندر دونوں کے اندر جو ہے وہ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ریلوکیٹیبل پروگرام ہم نے لوڈ کیا ہے تو اس میں جو ڈاس کو اس کے مختلف ایڈریسز سیٹ کرنے ہوتے ہیں وہ ان دونوں صورتوں میں ان کو سیٹ کرتا ہے پہلی صورت میں اسے لوڈ کرتا ہے ایڈریس سیٹ کرتا ہے اور کنٹرول بھی ٹرانسفر کرتا ہے یہ تین کام کرتا ہے دوسری صورت میں وہ اسے لوڈ کرتا ہے اس کے ایڈریسز سیٹ کرتا ہے مگر وہ اسے کنٹرول ٹرانسفر نہیں کرتا کنٹرول جو ہے وہ پیرنٹ کے پاس ہی ہوتا ہے پہلی صورت میں کنٹرول پیرنٹ سے چائلڈ کی طرف چلا جاتا ہے اور چائلڈ کے پاس کنٹرول رہتا ہے اس وقت تک جب تک کہ چائلڈ ختم نہ ہو اس وقت تک کنٹرول جو ہے وہ پیرنٹ کو واپس نہیں آتا دوسری صورت میں کنٹرول پیرنٹ کے پاس ہی رہتا ہے وہ چائلڈ کو نہیں جاتا یہ جو فنکشن کی یعنی یہ ہے زیرو زیرو میں لوڈ اینڈ ایگزیکیوٹ ہے اگر میں اے ایل میں ٹائپ آف لوڈ دے کر کے اے ایل میں زیرو زیرو دوں تو وہ لوڈ بھی کرے گا اور ایگزیکیوٹ بھی کرے گا اور اگر میں زیرو دوں تو وہ لوڈ کرے گا مگر اسے ایگزیکیوٹ نہیں کرے گا اس کے علاوہ بھی اس کے اندر کچھ اور ٹائپس آف لوڈ ہیں لیکن چونکہ وہ اس وقت ریلیونٹ نہیں ہے وہ میں نے یہاں سے نکال دیے ہیں D S colon D X یہ جو ہمارے پاس پوائنٹر ہے یہ پوائنٹر اسی طرح سے ایک ایس کی زی اسٹرنگ یعنی null terminated ASCII string کو پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے اس پروگرام کا نام جسے ہم ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں ایک چیز جو ہے وہ ذہن میں رکھنے والی ہے کہ یہ جو نام ہے یہ سمپل اس طریقے سے نہیں ہوگا جس طریقے سے آپ نارملی کمانڈ لائن پر دیتے ہیں یہ پورا پروگرام نام پروگرام نیم ہونا چاہیے یعنی اس کے اندر اگر ڈاٹ ای سی ہے ڈاٹ کام ہے تو یہ پورا لکھا ہونا چاہیے یعنی اگر میں کہوں ڈف ڈاٹ ای ایک زی یا ڈف ڈاٹ کام تو یہ پورا نام جو ہے یہ اس کے اندر ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو دوسرا پوائنٹر ہے E S colon B X یہ پوائنٹر جو ہے یہ پیرامیٹر بلاک کو ریفر کرتا ہے یہ پیرامیٹر بلاک ایگزیکٹ کی کمانڈ کو چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ اگلے پروگرام کو صحیح طریقے سے سیٹ کر سکے اس پیرامیٹر بلاک کی جو ڈسکرپشن ہے وہ یہ آپ کے سامنے اب نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اس پیراگر یعنی اس پیرامیٹر بلاک کے اندر جو پہلی دو بائٹس یعنی ایک ورڈ جو ہے اس کو یعنی اس کی ڈسکرپشن یہ ہے کہ segment of the environment block to copy for child process ٹھیک ہے انوائرمنٹ بلاک بنیادی طور پہ وہ بلاک ہوتا ہے جس میں پاتھ اسٹرنگز اور اس طرح کی چیزیں جو سسٹم کے ویریبلس ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اگر ہم اس میں زیرو زیرو پاس کریں گے تو پھر جو کالر کا انوائرمنٹ بلاک ہوگا وہی اس کو پاس کر دیا جائے گا آ, اگلی جو آگے جو ہے وہ ڈبل ورڈ ہے یعنی ایک پوائنٹر ہے بتیس بٹ کا پوائنٹر ہے جو کہ اس کمانڈ ٹیل کو پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے جو کہ ہم نے کاپی کرنی ہوتی ہے چائلڈ پروسیس کے پی ایس پی میں یعنی یہ جو چائلڈ جسے ہم ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں یہ بھی اسی طرح ایگزیکیوٹ ہوگا اس کا بھی پی ایس پی بنے گا ٹھیک ہے اور اس پی ایس پی میں جو کمانڈ ٹیل ہم چاہتے ہیں یعنی اگر اس کو ہم کوئی کمانڈ لائن پیرامیٹر اپنے پروگرام سے پاس کرنا چاہیں ایسے جیسے کہ اسے یہ پتا لگے کہ اس کو کمانڈ لائن سے یہ پیرامیٹر دیا گیا ہے تو وہ جو کمانڈ ٹیل ہے اس کا ایڈریس اس کا پوائنٹر ہم جو ڈبل ورڈ ہے اس کے اندر پاس کرتے ہیں اس کے بعد آگے جو ہے یہ آپ کو یہ چیز میں نے آپ کو نہیں بتائی تھی یہ پی ایس پی کے اندر ایک بلاک ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں فائل کنٹرول بلاک ٹھیک ہے تو یہ دو فائل کنٹرول بلاکس کا اس کو ایڈریس چاہیے ہوتا ہے تو یہ اس کی ڈیٹیل میں چاہوں گا اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہوں تو آپ ریفرنس کے اندر دیکھ لیجئے کہ فائل کنٹرول بلاک کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے فی الحال یہ ہمارے لیے یعنی ریلیونٹ نہیں ہے اس لیے اس کی ڈسکشن کو میں اسکپ کرتا ہوں دو پوائنٹرز یہاں پر ہمیں پاس کرنے ہوتے ہیں جو کہ فائل کنٹرول بلاک کو پوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد اگلا پھر ایک پوائنٹر ہے ٹھیک ہے اگر یہ یعنی اگر میں نے کمانڈ یہ دی ہو کہ load but do not execute تو آگے جو دو پوائنٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں ان میں ڈاس مجھے کچھ خاص چیزیں ریٹرن کرتا ہے جو پہلا پوائنٹر ہے اس میں ڈاس مجھے یہ بتاتا ہے کہ جو پروگرام ابھی لوڈ کیا گیا ہے اس کا انیشیل ایس ایس اور ایس پی یعنی اسٹیک سیگمنٹ رجسٹر اور اسٹیک پوائنٹر رجسٹر کن کے اندر کیا ویلیوز جائیں گی ٹھیک ہے نا یہ یہ اگر کسی وقت ہم نے کی ڈسکشن کی تو اس کے اندر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس اس کے کے اندر اندر ایس ایس ایس اور پی کی پڑی ہوتی ہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کا اسٹیک سیگمنٹ اسپیشلی کس جگہ پر ہے اس کا اسٹیک پوائنٹر اسپیشلی کس جگہ پر ہے نارملی جو کام فائلز ہیں اس میں ایک فکسڈ ایڈریس ہوتا ہے جس کے اوپر یہ دونوں چیزیں پوائنٹ کر رہی ہوتی ہیں اور اس کا ریلیشن اس کے کوڈ سیگمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے اگلی جو اگلا جو اس کے بعد جو ڈبل ورڈ ہے اسی کیس میں وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس اس پروگرام کا انٹری پوائنٹ کہاں ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ انٹری پوائنٹ اس پروگرام کی پہلی ایگزیکیوٹیبل انسٹرکشن ہوتی ہے اس کا ایڈریس وہ مجھے ریٹرن کرتا ہے تاکہ اگر مجھے کنٹرول اپنی طرف سے اس پروگرام کو ٹرانسفر کرنا ہو تو میں یہ سی ایس اور آئی پی استعمال کروں اب اسی ریفرنس کے اندر آگے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر میں یہ کال کرنا چاہوں تو تھوڑا بہت میموری کو آگے پیچھے مجھے کرنا پڑے گا تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آپ کو allocate memory deallocate memory ان کی جو فنکشنز ڈاس کے پاس ہیں ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتاتا چلوں یہ پہلا فنکشن ہے ایلوکیٹ میموری اس میں اے ایچ میں service number forty eight H ہوتا ہے بی ایکس میں number of paragraphs to allocate ٹھیک ہے نا یہ آپ بتاتے ہیں اب چونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ پیراگراف کا مطلب ہوتا ہے سولہ بائٹ سولہ بائٹ کے یونٹ میں آپ یہاں پہ اس سے میموری ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کے سائز کو کیلکولیٹ کریں تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ اس ریکویسٹ کے ساتھ پورا ون میگا بائٹ اسپیس جو اس کے پاس ہوتا ہے آپ پورے کا پورا ون میگا بائٹ بھی اس سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں تو یہ اگر آپ کریں گے یہ کال اگر آپ کریں گے ریٹرن پہ وہی اسٹینڈرڈ ہے کہ اگر کیری فلیگ کلیئر ہوگا تو یہ سکسیزفل ہوگا جتنی آپ نے میموری مانگی ہے وہ ڈاس کے پاس ہے اور وہ اس نے آپ کو دے دی اس صورت میں اے ایکس رجسٹر میں وہ سیگمنٹ ایڈریس ہوگا جس جگہ پر کہ اس نے یہ بلاک آپ کے لیے بنایا ہے یہ بلاک جو ایلوکیٹ کیا ہے اس کا address segment address A X register میں ہوگا اگر کیری فلیگ سیٹ ہو ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایرر آئی ہے اور جنرلی اس میں ایرر یہ ہوتی ہے کہ جتنی میموری آپ نے مانگی تھی اتنی میموری میرے پاس نہیں ہے اس صورت میں بی ایکس رجسٹر جو ہوتا ہے ریٹرن اس کے اندر یہ ویلو ہوتی ہے کہ کتنی میموری اس کے پاس ہے یعنی بات یہ ہو گئی کہ اتنی جتنی آپ نے مانگی تھی وہ تو نہیں ہے میرے پاس میرے پاس اتنی میموری موجود ہے وہ بی ایکس رجسٹر کے اندر وہ ریٹرن کر دیتا ہے اس کیس کے تو جنرلی ہم اس فنکشن کو اس لیے بھی استعمال کرتے ہیں کہ یہ معلوم کر لیں کہ اس کے پاس کتنی میموری اویلیبل ہے ایک بہت بڑا نمبر ایکس میں ڈال کر کے بی ایکس میں ڈال کر کے ہم نے کال کر دیا ریٹرن میں اس نے بتا دیا کہ یہ جو آپ نے مانگا یہ تو بہرحال میرے پاس نہیں ہے میرے پاس تو اتنی میموری باقی ہے اس کے بعد دوسرا فنکشن اس کا میٹ فنکشن ہے A H equal zero forty nine hex ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں فری میموری ٹھیک ہے فری میموری جو ہے یہ اس میں آپ ای ایس رجسٹر میں اس بلاک کا سیگمنٹ پاس آن کرتے ہیں جس کو کہ آپ فری کرنا چاہتے ہیں اسے پتا ہوتا ہے کہ اس نے کہاں پر آپ کو ایلوکیشن کی ہوئی ہے اس نمبر کے ساتھ وہ ریلیٹ کر لیتا ہے کہ بلاک کو کس جگہ سے آنورڈ فری کرنا ہے یہ بھی اسی طرح ہے ریٹرن کے اندر یعنی اگر کیری فلیگ کلیئر ہے تو آپ کا یہ فری میموری جو ہے یہ ہو گیا اور اگر کیری فلیگ سیٹ ہے تو اس میں کوئی ایرر آ گئی وہ ایرر کی کیا ڈیٹیل ہے وہ اب آگے آپ ریفرنس میں دیکھ لیجئے گا تیسرا فنکشن اس کے اندر ہے ری سائز یعنی ایک آپ نے جو پہلے سے بلاک ایلوکیٹ کیا ہوا ہے اس بلاک کو ری سائز کر دیں یعنی فرض کیجئے کہ آپ نے پہلے چونسٹھ کے لیا تھا اس وہ چونسٹھ کے لینے کے بعد آپ کو نے اس کو استعمال کیا اس کے بعد آپ اس میں سے بتیس کے رکھ لیں اور بتیس کے فارغ کر دیں آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اس کا فنکشن نمبر ہے فور اے یہ فنکشن نمبر آپ اے ایچ میں ڈالتے ہیں بی ایکس میں آپ ڈالتے ہیں کہ آپ کو جس بلاک کو آپ ریسائز کرنا چاہتے ہیں اس کا نیا سائز کیا درکار ہے ای ایس میں آپ سیگمنٹ ایڈریس ڈالتے ہیں اس بلاک کا جس بلاک کو آپ ریسائز کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے ہی دیکھ لیجئے کہ جیسے یہ اس طرح ہے کہ آپ ڈی ایلوکیٹ کریں بلاک کو اور پھر نئے سائز سے ایلوکیٹ کر دیں اسی صورت میں اس صورت میں پھر وہی چیز آ جاتی ہے کہ کیری فلیگ اگر کلیئر ہوگا تو یہ ری سائزنگ جو ہے یہ آپ کی سکسیزفل ہوگی اگر کیری فلیگ کلیئر نہیں ہوگا تو پھر یہ ری سائزنگ آپ کو جو ہے وہ, وہ نہیں ہو سکے گی ایرر کے کیس میں یہ ریٹرن پر بی ایکس کے اندر آپ کو بالکل اسی طرح جس طرح ایلوکیٹ کے کیس میں یہ بتاتا ہے تو ری سائز کے کیس میں بھی یہ بتاتا ہے کہ بھائی اس سے زیادہ اویلیبل نہیں ہے فرض کریں کہ آپ نے بتیس کے کا ایک بلاک ایلوکیٹ کیا اس کے بعد آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ اسے چونسٹھ کے یا ایک سو اٹھائیس کے کر دیں تو وہ اگر نہیں کر سکے گا اسے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اس بلاک کو میکسیمم میں اتنے پیراگراف جو ہے وہ پھیلا سکتا ہوں اس سے زیادہ نہیں پھیلا سکتا یہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایلوکیشن کر لی اور اس کے بعد پھر آپ نے دوسری ایلوکیشن کر لی اب اگر وہ دونوں کنزیکٹو ہیں تو اب پہلا بلاک اگر آپ ریسائز کرنا چاہیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے آگے جگہ نہیں ہے کیونکہ یہ کانٹیگوس ہوتی ہے میموری یہ جو ہمیشہ آپ کو دیتا ہے یہ ریسائزنگ بھی ہمیشہ کانٹیگوس کرتا ہے ٹھیک ہے تو اگر وہ کانٹیگوس نہ کر سکے اس کی ریسائزنگ تو اس کیس میں وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس کی میکسیمم ریسائزنگ جو ہے وہ کس حد تک پاسبل ہے اب ان تمام چیزوں سے ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں آ, تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کر کے جاؤں گا آ, ہم نے ایک ملٹی ٹاسکنگ کرنل بنایا تھا آپ کو یاد ہوگا جس کو ہم نے ٹی ایس آر بنا دیا تھا وہ ٹی ایس آر لوڈ ہو جاتا تھا اور کوئی بھی پروگرام جو ہے وہ اس سے اپنے تھریڈ جو ہیں اس کے اندر رجسٹر کر کے اسے چلا دیتا تھا پروگرام بالکل وہی ہے اس کے اندر صرف ایک چیز ہم نے ایڈ کی ہے اور وہ ایڈ ہم نے اس میں یہ کیا ہے کہ اس کے اندر سے ہم نے کمانڈ کام ایگزیکیوٹ اب کمانڈ کام جو ہے وہ بنیادی طور پہ کمانڈ پروسیسر ہے وہ آپ کو پرومٹ دینے کا ذمہ دار ہے ٹھیک ہے وہ جب بھی چلے گا وہ پرومٹ دے گا تو اب ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنے تھریڈ رجسٹر کرتا ہے اور تھریڈ رجسٹر کرنے کے بعد کمانڈ کام ایگزیکیوٹ کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں آپ کو کمانڈ لائن مل جاتی ہے آپ وہاں سے جو کمانڈ مزید چاہیں ڈائر کی کمانڈ کریں جو جو جو چاہیں آپ وہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو پیرنٹ پروگرام ہے پیرنٹ پروگرام کے تھریڈ جو ہیں وہ اپنی جگہ پر چل رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا آپ کو پروگرام دکھاتا ہوں اس میں جو ایڈیشن ہم نے کی ہے وہ بھی دکھاتا ہوں کیونکہ پروگرام ویسے تو آپ کو میں تفصیل دکھا چکا ہوں کہ کس طریقے سے تھریڈ رجسٹر کرتا ہے اور کس طریقے سے چلتا ہے بس وہ ایگزک والا پارٹ جو ہے وہ اس کے اندر ایڈیشنل آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے بعد پھر وہ پروگرام چلاتے ہیں ذرا دلچسپ آؤٹ پٹ ہے اس کی یہ ہمارا پروگرام ہے اس کے مین پروگرام کا میں آپ کو وہ والا پارٹ دکھا رہا ہوں جس کا تعلق بنیادی طور پر فری میموری کرنے سے اور کمانڈ کام کو ایگزیکیوٹ کرنے سے ہے جو پہلا بلاک ہے اس کے اندر میں میموری فری کرتا ہوں اور اس کو میں اس طریقے سے فری کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا پروگرام اینڈ ہو رہا ہے آپ کو نیچے ایک لیبل نظر آ رہا ہوگا کہ یہ پروگرام اینڈ کولن اس جگہ پہ ہمارا پروگرام اینڈ ہو رہا ہے اس سے ورڈ جتنی میموری میرے پاس ہے وہ میموری بمے اپنی اسٹیک کے ٹھیک ہے وہ میں فارغ کر دیتا ہوں کیونکہ میرے مین پروگرام کو اسٹیک نہیں درکار اور میرے جو تین تھریڈس ہیں ان کو اسٹیک جو ملٹی ٹاسکنگ کرنل ہے اس نے اپنے دیے ہوئے ہیں لہٰذا بنیادی طور پہ وہ اسٹیک میرے لیے فضول ہے اس کو بھی میں ریلیز کر دیتا ہوں تو یہ ایڈریس کیلکولیشن جو ہے یہ آپ پہلے والے بلاک میں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں ایچ میں میرا فور اے ہے ٹھیک ہے جو کہ ری سائز میمری بلاک کا کمانڈ ہے بی ایکس کے اندر وہ پیراگراف کے اندر اس کو کنورٹ کرنے کے لیے میں نے بالکل وہی طریقہ اختیار کیا جو کہ پہلے ہم پیراگراف کیلکولیٹ کرنے کے لیے استعمال کر رہے تھے ٹی ایس آر کے اندر ہم نے یہ طریقہ استعمال کیا تھا تو یہ آپ نے یہ بالکل وہی طریقہ ہے اس کے ساتھ یہ دو پیرامیٹر لے کر کے میں انٹ ٹوینٹی ون کو جب کال کرتا ہوں تو جتنی میموری اس نے مجھے الوکیٹ کی تھی وہ سب کی سب وہ فارغ کر دیتا ہے اپ ٹو دس اینڈ ٹھیک ہے اس سے اوپر نہیں کیونکہ اس سے اوپر ہمارا کوڈ ہے اس کے بعد ہمارا ایکزک کا کوڈ ہے ٹھیک ہے اس کا فنکشن فور ہیکس ٹھیک اور اس کے بعد اس کے جو دوسرے پیرامیٹرز ہیں وہ یہاں پہ اس کے نیچے میں سیٹ کرتا ہوں اے ایل میں زیرو ہے جس کا مطلب ہے کہ لوڈ اینڈ ایگزیکیوٹ ٹھیک ہے بوتھ اور اس کے بعد ڈی ایکس کے اندر جو ہمارا کمانڈ کام کا جو نام ہے اسٹرنگ کمانڈ ڈاٹ کام ٹھیک ہے نا یہ اسٹرنگ کا ایڈریس جو ہے وہ وہاں پہ میں نے بھیجا ہے اس کو میں نے ویسے ہی بنا دیا تھا نل ٹرمینیٹڈ اسٹرنگ بنی ہوئی ہے وہ آلریڈی بی ایکس کے اندر ایگزٹ بلاک کا ایڈریس ہے اس ایگزٹ بلاک کے اندر جو بیسکلی یہ چیز میں نے بھیجی ہے وہ ایک بلینک کمانڈ ٹیل ہے ٹھیک ہے اور اس کمانڈ ٹیل کے اندر کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ میں نے اس میں کچھ نہیں بھیجا تو کمانڈ ٹیل جو اس کو جائے گی وہ بنیادی طور پہ ایک خالی کمانڈ ٹیل ہوگی کیونکہ کمانڈ کام کو کوئی پیرامیٹر درکار نہیں ہے اس پروگرام کی اس یعنی فارمیشن کے ساتھ اگر میں اس کو کال کروں گا اس کو ایگزیکیوٹ کروں گا سب سے پہلے مجھے چاہیے کہ میں اپنے ملٹی ٹاسکنگ کرنل کو لوڈ کر لوں وہ میں نے پہلے کمانڈ کے ساتھ لوڈ کر لیا اس کے بعد یہ دوسری ایگزیکیوشن جو میں کرتا ہوں تو اس کے نتیجے میں اگر آپ دیکھیں تو وہ جو فارمیشن تھی ہمارے وہ تینوں تھریڈس کی وہ اپنی جگہ پہ چل رہی ہے ٹھیک ہے نا وہ جیسے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ وہ جو دیوانوار نمبر ہے ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ اسی طریقے سے وہ کر رہا ہے موونگ ہیلو جو ہے وہ بھی اسکرین کے اوپر چکر لگا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارا سرکل جو ہے وہ بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ ایڈیشنل جو چیز ہمیں ملی ہوئی ہے وہ یہ کہ کمانڈ پرومپٹ بھی ہمارے پاس ہے ہم چاہیں اس سے ڈائر کی کمانڈ دیں سی ایل ایس کی کمانڈ دیں جو چاہیں کریں وہ کمانڈ ایگزیکیوٹ ہوتی رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے تھریڈ جو ہیں یہ بھی اسی طریقے سے چلتے رہیں گے میں چاہے جو کروں میں ایڈٹ کھول لوں اس کے اندر تو وہ ایڈٹ بھی چلے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ میرے تھریڈ جو ہیں وہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو میرے تھریڈ جو ہیں وہ اپنی جگہ پر چلتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز جو ہے یہ ایک فارمیشن جو ہے یہ آپ اس کو دیکھیے اس کے بعد کمانڈ کام سے اس ایگزٹ کال سے باہر نکلنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایگزٹ کی کمانڈ دیتے ہیں یہ ہم نے ایگزٹ کی کمانڈ دی ہے اور ایگزٹ کی کمانڈ دینے کے بعد میرے تھریڈز اپنی جگہ پر ہیں ٹھیک ہے مگر سسٹم جو ہے ایسے لگتا ہے کہ جو رک گیا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی ریزن آپ میرے کوڈ میں تلاش کیجئے ٹھیک ہے وہ آپ کو فوراً نظر آ جائے گی کہ ایسا کیوں ہوا ہے امید ہے کہ وہ ریزن آپ نے اب تک تلاش کر لی ہوگی کافی دیر گزر گئی ہے جو چیز آپ نے اس وقت دیکھی ہے یہ کانسیپٹ کافی ڈیپ ہے اور یہ کافی پاورفل ہے آپ میں سے وہ لوگ جو کہ اس کے اندر انٹرسٹڈ ہوں ملٹی ٹاسکنگ وغیرہ جن کو تھوڑی بہت اب تک سمجھ آ گئی ہو میں ان لوگوں سے میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ اس کانسیپٹ کو آگے مزید ایکسپلور کریں خود اس کے اندر جو چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ کہ ایگزیک کا جو دوسرا فنکشن ہے جس میں آپ لوڈ تو کرتے ہیں پروگرام کو مگر آپ اسے ایگزیکیوٹ نہیں کرتے اس کے اندر جو پیرامیٹر وہ آپ کو دیتا ہے اس کا اسٹیک سیگمنٹ اور اسٹیک پوائنٹر ٹھیک ہے اور اس کا سی ایس اور اس کا آئی پی یہ چار چیزیں اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارا تھریڈ ایگزیکیوٹر بھی ہم سے یہ چار چیزیں لیتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے ساتھ آپ اس کانسپٹ کو اتنا ایکسپینڈ کر سکتے ہیں کہ آپ پروگرامز چلا سکتے ہیں یعنی کئی قوم پروگرامز جو ہیں یہ فی الحال آپ قوم تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھے ٹھیک ہے نا قوم پروگرامز کئی قوم پروگرامز جو ہیں وہ آپ اس کے ذریعے ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کانسیپٹ کو لے کر کے اس کو ڈیولپ کیجئے اور اس کو ایک full fledged multitasking kernel تک پہنچائیے ہمارے لیکچر کا وقت اب ختم ہوتا ہے ان انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ السلام علیکم